ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے جنت اور جہنم میں وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم قیامت کے دن فلاں فلاں سم سے آئیں گے دیکھو یعنی اس سم سے جو لوگوں کے اوپر ہے کہا سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور جن معبودوں کی بندگی کرتی تھی ان کے ساتھ بلائی جائیں گی ایک کے بعد ایک پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے منتظر ہیں وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو سب کہیں گے اس وقت جب ہم تمہیں دیکھ لیں تو وہ ہنستا ہوا ان کے سامنے جلوہ فروز ہوگا انہوں نے کہا وہ انہیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھے ہوں گے ان میں ہر انسان کو منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کے پل پر کئی نوکوں والے کنڈے اور لوہے کے سخت کانٹے ہوں گے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسے پکڑ لیں گے پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے تو سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند جیسے ہوں گے وہ ستر ہزار ہوں گے ان کا حساب نہیں کیا جائے گا پھر جو لوگ ان کے بعد ہوں گے ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے پھر اسی طرح درجہ بدرجہ اس کے بعد پھر شفاعت کا مرحلہ آئے گا اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے حتیٰ کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور جس کے کے کے کے دل میں جو وزن برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہوگا ان کی جنت کو آگے میدان میں ڈال دیا جائے گا اور اہل جنت ان پر پانی چھڑکنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ وہ اس طرح اگائیں گے جیسے کوئی چیز سیلاب میں اگاتی ہے اور اس کے جسم کا جلا ہوا حصہ ختم ہو جائے گا پھر اسے پوچھا جائے گا حتیٰ کہ اس کو دنیا اور اس کے ساتھ اس سے دس گنا مزید عطا کر دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انہتر